ابراہیم بن سعد نے کہا ہمیں سعد نے اپنے والد یعنی ابراہیم سے انہوں نے نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ اللہ اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا میں میں کے کے دن رسول صلی علیہ وسلم دائیں اور بائیں سفید کپڑوں ملبوس دو آدمی دیکھے وہ آپ کی طرف سے شدت کے ساتھ جنگ کر رہے تھے میں نے ان کو نہ اس سے پہلے دیکھا تھا نہ بعد میں کبھی دیکھا صحیح مسلم حدیث نمبر چھ ہزار پانچ